اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے ایک رسول آئے جو اس طورات کی تصدیق کر رہے تھے جو ان کے پاس ہے تو اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے اللہ کی کتاب تورات و انجیل کو اس طرح پس پش ڈال دیا گویا وہ کچھ جانتے ہی نہ تھے کہ اس میں نبی آخر زماں صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا ہدایات دی گئی تھیں